محمد یعنی ابن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی البتہ انہوں نے کہا جن کے پاس قربانیاں نہ تھی ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صاحب تھے لہٰذا ان دونوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ